گیارہ ستمبر دو ہزار سات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون اور آپس میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے اموال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور ان اموال کی بات قاضیوں تک اس لیے نہ لے جاؤ کہ ان کے اموال کو تم کھاؤ گناہ کے طور پر حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ غلط ہے بات اس پر چل رہی تھی کہ اوپر رمضان کے اور اعتکاف کے مسائل بیان کیے اور یہاں مال کی بات کر دی یعنی مال تو عام معاملات کی بات ہے جس کو حقوق کہتے ہیں نا لین دین اور عبادات ایک شریعت کا الگ شعبہ ہے میں نے کئی دفعہ بتایا نا پانچ شعبے ہیں ایمان پھر اس کے بعد عبادات پھر معاملات پھر معاشرت اور اخلاق تو یہ الگ ہے ایمانیات کے بعد عبادات ہیں عبادات کے ساتھ آگے معاملات کو بیان کر دیا تو ایک وجہ کل بتائی تھی کہ شریعت یہ بتانا چاہتی ہے کہ جس طرح تم نے روزہ رکھا ہے اور حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا رکھا ہے کھانا پینا حلال ہے اور اس پر بھی پابندی کی ہے اور اپنے آپ کو روک رکھا ہے تو اسی طریقے سے جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کہ خواب وہ چیزیں جو شریعت نے حرام ہی کی ہوں سرے سے جیسے کتا ہے بلی ہے وغیرہ یا یہ کہ ان کے حصول کا طریقہ ٹھیک نہ ہو تو وہ حرام ہو جاتی ہیں ہے تو حلال جیسے کیا پیسہ حلال ہے ہر ملک کی کرنسی حلال ہے لیکن حاصل کرنے کا طریقہ ٹھیک ہو رشوت سے دھوکے سے چوری سے ڈاکے سے لیا ہے تو وہ پیسہ حرام ہے تو جس طریقے سے پابندی کر کے اپنے اوپر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا ہے ایسے ہی اب مشق ہو گئی ہے تمہارا نفس اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ رک سکتا ہے بعض چیزوں سے تو حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو ایک تو یہ بات دوسری بات یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح عند اللہ پاکیزہ نفس مطلوب ہے اللہ رب العزت نفس کی طہارت چاہتے ہیں اور نفس کی طہارت ایمان سے ہوتی ہے اچھے عقیدے سے ہوتی ہے عبادات سے ہوتی ہے مزید نفس کی طہارت روزے سے ہوتی ہے کہ اس سے قوت شہوانی کمزور ہوتی ہے اور قوت رحمانی کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتے ہیں نورانی قوت کو طاقت ملتی ہے شیطانی قوت کمزور ہوتی ہے روزے سے تو یہ نفس کی طہارت ہے جیسے نفس کی طہارت مطلوب ہے ایسے ہی مال کی طہارت بھی مطلوب ہے نفس کی طہارت خوراک تو انسان نے استعمال کرنی ہے اگر خوراک صحیح ہوگی تو پھر نفس کی طہارت کا سفر جو ہے وہ آسانی سے طے ہوگا اگر خوراک ٹھیک نہیں ہوگی حرام ہوگی مشکوک ہوگی تو پھر جو ایک آخرت کا سفر ہے ایک روحانی سفر ہے ایک نفس کی پاکیزگی کا سفر ہے یہ تقوی طہارت کا جو سفر ہے یہ پھر صحیح طے نہیں ہوگا تو اس لیے فرمایا کہ ہم اموال ایک دوسرے کے ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرو یہاں قرآن مجید نے بتایا اپنے ساتھیوں کے اموال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اتنا جامع لفظ ہے اتنا جامع لفظ ہے باطل اس میں تمام ناجائز چیزیں آ گئی ہیں کھا دھوکے سے کھا رہا ہے رشوت سے کھا رہا ہے جھوٹ بول کر کھا رہا ہے چوری ہے کھا رہا ہے ڈاکہ ڈالا ہے کھا رہا ہے کوئی بھی طریقہ ہے وہ باطل طریقہ ہے حق طریقہ وہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے کہ ان طریقوں سے آپ کے لیے حلال ہے باقی اس کے علاوہ باقی سب طریقے ناجائز ہیں حتیٰ کہ علماء نے اس حد تک لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اکٹھے ساتھی رہتے ہوں اور اس میں نہانے کی دوسری چیزیں بھی ایک کمرے میں رہ رہے ہیں تو دوسرے ساتھی کی چیز استعمال کرنی ہے بالٹی ہے تولیا صابن ہے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے تو اس سے اجازت لے کے استعمال کرو یا تو اس نے پہلے سے یہ عام کیا ہوا ہے کہ میری چیزیں یہ ہیں جس کی مرضی ہے جیسے استعمال کرو بعض طالب علم جب اکٹھے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں نا تو ایسے سخی بھی ہوتے ہیں لیکن بعض سخت مزاج بھی ہوتے ہیں نہیں آپ نے چیز دیتے تو بغیر کسی کی ایجاد کے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے چیز تو پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ دھوکے وغیرہ کے ذریعے سے وہ چیز استعمال کی جائے بطلو بحا الحکام اور ایسے ہی قاضیوں حکام سے مراد یہاں قاضی ہے فیصلہ کرنے والا حاکم بادشاہ یہاں کے جتنے دیوانی مقدمات ہوں دوسرے ہوں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس حکام میں داخل ہے ان کے پاس ایسی باتیں نہ لے جاؤ کہ اپنے جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے وہ ناجائز کو اپنے لیے جائز کرا لو اور حق میں فیصلہ کرا لو اس سے وہ حلال نہیں ہوگی چیز چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحابہ اکرام کے سامنے کہ بعض دفعہ تم میرے سامنے مقدمات لے آتے ہو اور گواہ بھی ہوتے ہیں بعض لوگ تیز گفتگو والے فصیح ہوتے ہیں زبان کے اعتبار سے جملے بولنے کے اعتبار سے تو ان کے پاس گواہ بھی ہوتے ہیں اور میں ان کے لیے فیصلہ کر دیتا ہوں حقیقت تو اللہ جانتا ہے لیکن جو صاحب حق ہے وہ صحیح بول نہیں سکتا تھا اپنا معاف ضمیر صحیح ظاہر نہیں کر سکتا تھا تو وہ رہ گیا صاحب حق رہ گیا اور جو تیز تھا بولنے کے اعتبار سے اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تو یاد رکھو میرے فیصلے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اگر واقع صاحب حق یہ ہے یہی بات آج کل دیکھتے ہو کہ وکیلوں کی کہانی کہ وہ جائز کو ناجائز حلال کو حلال حرام حرام کو حلال بس یہی ترتیب ہے وکالت شریعت میں جائز ہے لیکن اس میں یہ سات قید ہے کہ وکیل بالخصومت مقدمہ لڑنے والا وکیل اگر وہ حق بات ادھر سے آتی ہے تو اس کو یہ تسلیم کر لے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے اندر جرم ہے ہاں اگر واقعتاً مخالف وہ ناجائز بات کر رہا ہے تو یہ وکیل بالخصومت اس میں آگے سے دفاع کرے کہ ایسی بات ہمارے اس موقع میں نہیں ہے تم غلط کہہ رہے ہو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تو فرمایا کہ میرے پاس لوگ مقدمات لے آتے ہیں جو صاحب حق ہے حق وہی ہے چنانچہ اس میں جو کوئی کسی کے ذمہ مال ثابت کر لے زمین ثابت کر لے اور گواہ لے جائے اور قاضی تو ظاہر ہے گواہوں کے ساتھ فیصلہ کر لے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ چیز ظاہری طور پر تو اس کی ہو جائے گی کہ ظاہر گواہ ہو گئے مدعی کے پاس گواہ تھے وہ سو روپیہ اس مدعی کا ہو گیا لیکن نفس العمر میں اس سو روپے کا وہ مالک نہیں ہے جھوٹے طریقے سے اس مدعی نے جھوٹے گواہ پیش کر کے جھوٹے طریقے سے وہ سو روپے حاصل کیا ہے ظاہری طور پر تو قاضی اس کو دے دے گا قاضی تو عالم الغیب تو نہیں ہے لیکن نفس العمر میں وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے وہ بے برکتی ہے اور وہ اس کے لیے حرام ہے اسی درجے میں حکم ہے اور آخرت میں اس کو سزا ہوگی یعنی کوئی قاضی حلال کو اپنے فیصلے سے حرام نہیں کر سکتا اور کوئی قاضی حرام کو اپنے فیصلے سے حلال نہیں کر سکتا وہ اگر عند اللہ حرام ہے تو حرام ہی ہے اگر حلال ہے تو وہ حلال ہی ہے تو فرمایا کہ تدلو بحا الحکام لتاقلو فریقم منمبانس کہ اس لیے قاضیوں کے پاس بعض تیز لوگ چلے جاتے ہیں اور کسی دوسرے کی چیز کو اپنے لیے گواہوں کے ذریعے سے ثابت کر لیتے ہیں تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے یہ نہیں دل کو تسلی دینی چاہیے جی قاضی صاحب نے تو ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہم حق پر ہی تھے قاضی کے حق میں فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اگر واقعتاً وہ چیز اس کی نہیں ہے یہ دوسری بات ہے تیسری بات روزوں اور اعتکاف کے ساتھ پہلے تو میں نے بتایا کہ مال کی بات اس لیے کی کہ جیسے حلال سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو حرام سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہو یہ انسان میں گویا کہ یہ ملکہ موجود ہے دوسری بات جیسے نفس میں تہارت نفس کی تہارت اور تزکیہ لازمی ہے ایسے ہی مال کی تہارت اور تزکیہ بھی لازمی ہے اور جب خوراک درست ہوگی تو تزکیہ نفس صحیح ہوگا تیسری بات روزوں کے ساتھ مال کی بات اس لیے کی ہے کہ ضرور انسان نے سحری بھی کھانی ہے افطاری بھی کرنی ہے یا دوسرے ساتھیوں کو افطاری کراتے بھی ہیں یا دوسرے ساتھیوں کی افطاری قبول بھی کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی نے افطاری بھیج دی تو یہاں فرمایا کہ دیکھو یہ عبادت ہو رہی ہے رمضان کے روزہ عبادت رات کی تراویح عبادت یہ سب عبادت ہے اس میں سحری اور افطاری اہتمام سے خالص رزق حلال کے ساتھ کرو تب یہ عبادت قبول ہے اگر ناجائز طریقے کا مال ہے اور اس میں وہ سحری ہو رہی ہے ادھر افطاری ہو رہی ہے تو وہ عبادت کیا قبول ہوگی بے شک جو افطاری کرانے والا ہے اگر وہ رزق حلال سے کرائے تو بہت ثواب ہے اس کو حدیث میں آتا ہے اس کو بھی روزے کا پورا ثواب افطاری کرانے والے کو بھی پورا ثواب اور ایک میں فرمایا جہنم سے برات ہو گئی نفاق سے برات ہو گئی گناہوں سے معافی ہو گئی جس نے افطاری کرا دی اور ایک صحابی نے عرض کیا حضرات ہم تو بڑے گناہ گار ہیں غریب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس تو زیادہ مال و متا نہیں ہوتا کہ ہم افطاری کرا سکیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک لسی کے گھونٹ ایک ایک کھجور یا نصف کھجور ایک لسی کا گھونٹ بھی اگر کسی نے دوسرے کو دے دیا افطاری کے طور پر تو بھی افطاری کرانے والے کو ثواب اور فضیلت حاصل ہو جائے گی وہ تو اپنے اپنے اہتمام کے ساتھ ایک جتنی اس کو توفیق ہے لیکن خود اپنے گھر میں بھی رزق حلال کا اہتمام ہو اور جس کو افطاری کرا رہے ہیں اس کو بھی پہلے سوچ لیں کہ میں جو پیسہ دے رہا ہوں افطاری کرانے کے لیے یہ مشکوک تو نہیں ہے رزق حلال ہے صحیح تب آپ کو افطاری کرانے کا ثواب ملے گا اور جو افطاری کر رہا ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس کی افطاری پارٹی ہو گئی ہے کوئی ریاکاری کی افطاری پارٹیاں ہوتی ہیں کوئی کیا ہوتی ہیں کوئی کیا اس طریقے سے وہ افطاری کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے جس کے بارے میں اموال کا یہ پتہ ہو کہ اس کا مال مشکوک ہے اس کا حرام حلال آپس میں خلط ملت ہے تو ایسے لوگوں کی افطاری قبول نہیں کرنی چاہیے معذرت کر لی جائے اور افطاری جس کو کرا رہے ہیں تو اس کا پورا خیال کیا جائے کہ صحیح رزق کے حلال سے افطاری ہو تو کوئی ضروری تو نہیں کہ اتنے تکلف کے ساتھ بہت سارے آئٹم جمع کرنے ہیں حدیث میں تو کھجور کی سب سے زیادہ فضیلت آئی ہے کھجور نہ ہو تو پھر اس کے بعد پانی کا نمبر دیا ہے بعض لوگ نمک کو ساتھ رکھتے ہیں نمک کا میرے نظر مطالعے میں تو حدیث میں نہیں گزرا کہ اگر کھجور نہ ہو تو نمک سے افطاری کی جائے کھجور نہ ہو کسی قسم کی کھجور نہ ہو یہ البتہ ہے کہ عرب لوگ وہ رتب اور یابس کھجور استعمال کرتے ہیں جس کا آدھا حصہ تو برہون ہوتا ہے اور آدھا حصہ ابھی پیلا ہوتا ہے یہ زیادہ فضیلت ہے اس کھجور کی یہ طاقت میں زیادہ ہوتی ہے اب بھی انہوں نے فریزروں میں ڈبے اسی کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور افطاری کے وقت وہ سامنے لاتے ہیں اگر یہ نہیں تو جو بالکل براؤن ہو چکی ہو جیسے ہمارے ہاں بکری ہوتی ہے کھجور یہ ٹھیک ہے اگر یہ کھجور نہیں تو بالکل تمر یہ جو عربی میں لفظ تمر آتا ہے یہ چھوارے کے لیے استعمال ہوئے چھوارے کے لیے تو چھوارا استعمال کیا جائے اگر یہ بھی میسر نہیں تو پانی کے ساتھ افطاری کرنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے بس افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں کہ ایک تو افطاری کے وقت اور ایک اندہ لقاء ربی ہی فرمایا کہ لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ وہ ان تم اور تم جانتے بھی ہو کہ یوں یہ طریقہ ناجائز ہے اور انسان کا نفس انسان کے نفس میں جو انسان کا دل ہے وہ سب سے بڑا انصاف والا مفتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی پرابلم میں پھنس جاؤ تو اپنے دل سے علیحدہ بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھ لیا کرو کہ دل تمہیں کیا کہتا ہے جو ہمارے پاس اموال آتا ہے مال آتا ہے اس میں انسان غور کر لے یہ کیسے آ رہا ہے میں نے کاروبار میں جھوٹ تو نہیں بولا یا میں نے دفتر میں وقت دفتر میں وقت پورا تو نہیں دیا یا دفتر نے مجھے سہولت دی ہوئی ہے کہ ٹیکسی سے جاؤ یا ریل گاڑی سے جاؤ یا فلاں سے جاؤ اور میں تو اپنے عام طریقے سے گیا ہوں اور درخواست لکھ دی ہے کہ جہاز سے گیا ہوں تو پیسے زیادہ مل گئے فلاں فلاں مختلف دفتروں کے مختلف قانون ضابطے ہیں تو انسان خود غور فکر کر لے کہ میرے پاس جو مال ہے یہ صحیح رزق حلال ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ ہے تو گڑبڑ کو اپنے کھانے میں استعمال میں نہ لائے نہ کسی دوسرے کو کھلائے تو رمضان کے اعتکاف کے مسائل ختم ہوئے تو رمضان میں اپنی اپنی عبادت زیادہ فضیلت ہے کوئی ضروری مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے تو اب انشاءاللہ عید کے بعد یس النا سے شروع کریں گے تو جس دن سے رمضان شروع ہوگا تو اس دن سے انشاءاللہ ظہر کی نماز ایک بجے ہوگی ایک جس دن یعنی ممکن ہے وہ انتیس کا چاند ہو تو اگلے دن پھر روزہ ہو سکتا ہے تیس کا جس دن رمضان کا پہلا روزہ ہوگا تو ہمارے یہاں انشاءاللہ اس دن سے ظہر کی نماز ایک بجے ہوگی تو باقی درس انشاءاللہ آپ ختم کریں گے اپنی اپنی عبادت آپ لوگ ذکر و اذکار اپنی تلاوت میں خوب سے خوب وقت دیں خوب سے خوب جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی شخصی عبادت میں وقت دینا چاہیے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد زندگی رہی تو درس کا معمول جاری رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق